بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں یاسر دانیال خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سسٹمز پروگرامنگ کے ٹوئنٹی فورتھ لیکچر کے ساتھ لاسٹ فیو لیکچرز کے اندر ہم ڈی ایم اے کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے ہم نے بات کی تھی کہ ڈی ایم اے ایک ڈیوائس ہے جس کی مدد سے آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں directly from memory to input output device یا input output device to memory moreover D M A کو یوز کرتے ہوئے آپ میمری ٹو میمری ڈیٹا بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں لاسٹ لیکچرز کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈی ایم اے کس طرح سے سی پی یو کے ساتھ انٹرفیس ہوتا ہے اور کس طرح سے بسز کا کنٹرول اکوائر کرتا ہے کیا سگنلز جنریٹ ہوتے ہیں جن کی مدد سے سی پی یو کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈی ایم اے کو بس کا کنٹرول ریکوائرڈ ہے اور سی پی یو بس کو ریلنکوش کر کے اس کا کنٹرول ڈی ایم اے کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے جس کے ریزلٹ میں ڈی ایم اے اپنے سائیکلز پرفارم کر سکتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی ایم اے کو ہم کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں اس کے فیو رجسٹرس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر جو انٹرنل رجسٹرز ہیں ان کو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ ان انٹرنل رجسٹرز کا کیا فنکشن ہے اور ہم نے پروگرامنگ ماڈل بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ ڈی ایم اے کو پروگرام کریں گے تو کیا پروگرامنگ ماڈل یوز کریں گے اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ نے ڈی ایم اے کو پروگرام کرنا ہے تو آپ نے جو بیس ایڈریس ہے بیس ایڈریس لوڈ کرنا ہے بیس ایڈریس کے لوور سکسٹین بٹ ایک بیس رجسٹر کے اندر لوڈ کیے جائیں گے اور ہائر فور یا ایٹ بٹس جو ہیں وہ لاچ بی کے اندر لوڈ کیے جائیں گے moreover number of bytes بھی آپ کو کنوے کرنے پڑیں گے کتنے بائٹس ٹرانسفر کرنے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ریڈ سائیکل پرفارم کرنا ہے یا رائٹ سائیکل پرفارم کرنا ہے تو یہ ساری اسپیسیفکیشن یہ ساری انفارمیشن آپ ڈی ایم اے کو پاس کریں گے اس کے ویریس رجسٹرس کے اندر پاس کریں گے ان رجسٹرز کی ڈیٹیل ہم دیکھ رہے تھے اس میں سے فیو رجسٹرس میں سے جو ایک میجر رجسٹر ہے وہ اسٹیٹس رجسٹر اور کمانڈ رجسٹر رجسٹر ہے اسٹیٹس کے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس بٹس کیا سگنیفائی کرتے ہیں کس طرح کا اسٹیٹس سگنیفائی کرتے ہیں کہ ریکویسٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا ٹرمینل کاؤنٹ تک کوئی چینل پہنچا ہے یا نہیں پہنچا اور جو کمانڈ رجسٹر ہے اس کی مدد سے ہم یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ ڈی ایم اے کو کے چینل کو کس طریقے سے پروگرام کرنا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ عام اسٹینڈرڈ پی سیز کے اندر دو ڈی ایم اے لگے ہوتے ہیں دونوں ڈی ایم اے کو کیسکیٹ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک D M A of course master D M A کہلاتا ہے اور ایک ڈی ایم اے جو ہے وہ سلیو ڈی ایم اے کہلاتا ہے اور اگر سلیو ڈی ایم اے کو کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ماسٹر ڈی ایم اے کے تھرو وہ ریکویسٹ سی پی یو تک کس طرح سے پہنچتی ہے کیسکیٹ ہو کے اب ہم اسے آگے ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں اب ہم باقی کے جو رجسٹرز رہ گئے ہیں آج ہم ان رجسٹرز کو ڈسکس کریں گے اور ہوپ فلی ہم یہ ڈسکس کریں گے ان رجسٹرز کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈی ایم اے کو کس طرح پروگرام کر سکتے ہیں اور پروگرام کر کے ہم memory to memory data transfer کس طرح سے کریں گے اور I O to memory data transfer کس طرح سے کریں گے اس کے اندر فیو لمیٹیشنز بھی ہیں وہ لمیٹیشنز بھی ہم ڈسکس کریں گے اب جو ہم نیکسٹ رجسٹر ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ D M A request register ہے جب بھی آپ نے ڈی ایم اے کا آپریشن اسٹارٹ کرنا ہے ونس آپ نے ڈی ایم اے کو پروگرام کر دیا اس کو سیٹ اپ کر دیا جب ونس سیٹ اپ کر دیا تو آپ نے اس کا آپریشن جب اسٹارٹ کرنا ہے انیشیٹ کرنا ہے تو اس کو ریکویسٹ سینڈ کی جائے گی ریکویسٹ آپ کو لاسٹ لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ ہارڈ ویئر اورینٹیڈ طریقے سے سینڈ کی جاتی ہے ڈی ایم اے کی فور لائنس ہوتی ہیں ہر چینل کے لیے ایک لائن ہوتی ہے جو کہ D M A request line کہلاتی ہے D M A request line zero one two and three ایک ڈی ایم اے کے پاس اس طرح سے فور ریکویسٹ لائنز ہوتی ہیں اب ان لائنز کے اوپر اگر سگنل ہائی کیا جاتا ہے as specified in the command register تو اس کے ریزلٹ میں ریکویسٹ انیشیٹ ہو جاتی ہے یہ طریقہ ہے ریکویسٹ کو ہارڈ ویئر اورینٹیڈ طریقے سے انیشیٹ کرنے کا ریکویسٹ کو سافٹ ویئر اورینٹیڈ طریقے سے بھی انیشیٹ کیا جاتا ہے اگر سافٹ ویئر اورینٹیڈ طریقے سے انیشیٹ کرنا ہے تو اس کیس کے اندر D M A request register use کیا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں اس D M A request register کی کیا ڈیٹیل ہے آپ اس سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیسٹ سگنیفیکینٹ تھری بٹس ہیں وہ صرف آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں باقی کے بٹس ڈونٹ کیئر ہیں in least significant three bits میں سے جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹس ہیں وہ ٹو بٹس اسپیسیفائی کر رہے ہیں چینل نمبر اگر ان ٹو بٹس کی ویلو زیرو زیرو ہے تو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ چینل زیرو کو ریکویسٹ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر ان کی ویلو زیرو ون ہے اس کا مطلب ہے چینل ون کو ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہیں ون زیرو ہے تو چینل ٹو اور ون ون کا مطلب ہے چینل تھری اور بٹ نمبر ٹو جو ہے یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ آپ ریکویسٹ کو سیمولیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے اگر آپ ریکویسٹ کو سمولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس کے اندر اس بٹ کو ون کر دیں گے فار ایگزامپل اگر آپ چینل تھری کے تھرو ریکویسٹ سیمولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ویلو پلیس کریں گے one one one bit number two کے اندر بھی ون آئے گا بیٹ نمبر ون اور زیرو کے اندر بھی ون ون آئے گا بیٹ نمبر ون اور زیرو کے اندر ون ون انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ چینل تھری کو پروگرام کر رہے ہیں اور بیٹ نمبر ٹو کے اندر ون انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ریکویسٹ uh, سینڈ کی ہے آپ ریکویسٹ کو سمولیٹ کرنا چاہتے ہیں فار چینل تھری جس طرح سے آپ uh, ایک ڈی ایم اے کو ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ ڈی ایم اے کی ریکویسٹ کو ماسک بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ماسکنگ جو ہے وہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کے کیس میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ایک اگر انٹرپٹ آتی ہے تو اس انٹرپٹ کو ماسک کیا جا سکتا ہے ماسک کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو چھپایا جا سکتا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے سملرلی اگر ایک ڈیوائس ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کی ریکویسٹ کو اگنور کیا جا سکتا ہے اس کی ریکویسٹ کو چھپایا جا سکتا ہے جس کو کہ ہم ماسکنگ کہیں گے ماسکنگ کے دو طریقے ہیں دو ڈفرنٹ رجسٹر یوز کیا جا سکتے ہیں ماسکنگ کے لیے آپ ایک وقت میں ان میں سے کوئی ایک رجسٹر یوز کریں گے تو ہم سب سے پہلا طریقہ دیکھتے ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں فار ماسکنگ اس کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ماسک رجسٹر کی ڈیٹیل ماسک رجسٹر کا جو ایڈریس ہے وہ زیرو اے ہیگز ہے فار سلیو پک اور فار ماسٹر پک وہ ڈی فور ہیگز ہے اس کے اندر جو سگنیفیکینٹ تھری بٹس ہیں وہ پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ویلوز زیرو پلیس کریں گے جو بٹ نمبر زیرو اور ون ہے وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں چینل نمبر کہ کس چینل کے اوپر ریکویسٹ کو آپ ماسک کرنا چاہ رہے ہیں یا انماسک کرنا چاہ رہے ہیں اور بٹ نمبر ٹو اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ آپ ریکویسٹ کو ماسک کرنا چاہ رہے ہیں یا انماسک کرنا چاہ رہے ہیں اگر بٹ نمبر ٹو کے اندر ویلو زیرو پلیس کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریکویسٹ کو انماسک کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر اس کے اندر ون ویلو پلیس کی گئی ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ ریکویسٹ کو اگنور کرنا چاہ رہے ہیں یا ماسک کرنا چاہ رہے ہیں اگر سے آپ یہاں پہ ویلو پلیس کرتے ہیں one zero one one zero one کا مطلب ہوگا کہ آپ ریکویسٹ کو ماسک کر رہے ہیں اور کون سے چینل کی ریکویسٹ کو ماسک کر رہے ہیں چینل ون کے اوپر جو بھی ریکویسٹ آئے گی اس ریکویسٹ کو ماسک کر رہے ہیں اس طرح سے جو ڈیوائس چینل ون کے تھرو ڈی ایم اے کے تھرو ڈی ایم اے کے چینل ون کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو اس کی ریکویسٹ ماسک ہو جائے گی وہ ڈیٹا ٹرانسفر نہیں پرفارم ہو سکے گا جب تک کہ اس کو ان ماسک نہ کیا جائے ابھی آپ نے دیکھا کہ ماسک رجسٹر کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح سے ڈی ایم اے کے ڈفرنٹ چینلس کی ریکویسٹ کو ماسک کر سکتے ہیں لیکن یہی ایک صرف طریقہ نہیں ہے ڈی ایم اے کی ریکویسٹ کو ماسک کرنے کا ایک اور رجسٹر بھی یوز کیا جاتا ہے فار دا سیم پرپز یہ دونوں رجسٹر آلٹرنیٹلی یوز کیا جا سکتے ہیں آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ دونوں رجسٹر کے تھرو ماسکنگ پرفارم کریں اگر آپ نے ماسکنگ کرنی ہے کسی بھی ایک رجسٹر کے تھرو ماسکنگ کی جا سکتی ہے دوسرا جو رجسٹر یہاں پہ یوز ہو رہا ہے آلٹرنیٹلی وہ ماسک ٹو رجسٹر کہلاتا ہے اس رجسٹر کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رجسٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے چینلز کو ماسک کر سکتے ہیں صرف اس کے اندر میتھڈ کا ڈفرنس ہے لیکن جو لاجیکلی آپریشن پرفارم ہو رہا ہے ماسکنگ کا وہ بالکل سیم ہے کہ ڈی ایم اے کی جو ریکویسٹ آ رہی ہے وہ ماسک ہو جائے گی آئیے دیکھتے ہیں سلائڈ اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماسک رجسٹر 2 ہے اس کا ایڈریس ایف ہیگز ہے for slave D M A اور ڈی ای ہیگز ہے for master D M A اگر آپ ڈی ایم اے کے چینل زیرو کے لیے ماسکنگ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بٹ نمبر زیرو کی ویلیو ون کر دیں گے اگر بٹ نمبر زیرو کی ویلو ون ہے تو اس کا مطلب ہے چینل زیرو پہ جو بھی ریکویسٹ آ رہی ہے وہ اگنور ہو جائے گی اور اگر اس کو انماسک کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ڈی ایم چینل پہ آنے والی ریکویسٹ کو سرو کرے تو اس کیس کے اندر اس بٹ کی ویلو کو زیرو کر دیا جائے گا یعنی کہ اس کو انماسک کر دیا جائے گا اسی طرح سے چینل ون کے لیے بٹ نمبر ون یوز ہو رہا ہے اگر آپ اگین سملرلی چینل ون کے اوپر جو ریکویسٹ آ رہی ہے اس کو ماسک کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹ کی ویلو کو ون کر دیں گے اس طرح سے چینل جو بھی ڈیوائس اس چینل ون کو یوز کر رہا ہے وہ جب بھی ریکویسٹ سینڈ کرے گا ڈی ایم میں اس ریکویسٹ کو سمپلی اگنور کر دے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اگنور نہ کرے اس ریکویسٹ کو سرو کرے تو اس بٹ کو پھر سے آپ زیرو کر سکتے ہیں اس طرح سے ڈی ایم اے کی یہ ریکویسٹ جو ہے انماسک ہو جائے گی سملرلی چینل ٹو کو ماسک اور انماسک کرنے کے لیے بٹ نمبر ٹو یوز ہو رہا ہے اس کو ماسک کرنے کے لیے اس کو ون کر سکتے ہیں اور ان ماسک کرنے کے لیے اس کو زیرو کر سکتے ہیں اینڈ بالکل سملر پیٹرن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹ نمبر تھری جو ہے وہ چینل تھری کو ماسک یا انماسک کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے ادھر اگر ویلو زیرو پلیس کرتے ہیں تو ویلو انماسک ہو جاتی ہے ون پلیس کرتے ہیں تو جو بھی ریکویسٹ آتی ہے وہ ماسک ہو جاتی ہے لاسٹ لیکچر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ڈی ایم اے کو پروگرام کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے اندر ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ آپ بیس ایڈریس لوڈ کریں گے بیس ایڈریس کو ٹو پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کریں گے لوور سکسٹین بٹس وہ بیس رجسٹر کے اندر لوڈ کریں گے ہائر فور یا ایٹ بٹس لاچ وی کے اندر لوڈ کریں گے اور سیکنڈلی پھر آپ کاؤنٹ لوڈ کریں گے پھر تھرڈلی آپ یہ اسپیسیفائی کریں گے کہ کس چینل کو آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ کس چینل کو پروگرام کر رہے ہیں اور ریڈ کے لیے کر رہے ہیں یا رائٹ کے لیے کر رہے ہیں یہ موڈ رجسٹر کے اندر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ کون سا چینل ریڈ سائیکل پرفارم کرے گا یا پھر کون سا چینل رائٹ سائیکل پرفارم کرے گا یہ انفارمیشن آپ موڈ رجسٹر کے تھرو ڈی ایم اے کو کنوے کریں گے اور موڈ رجسٹر کے تھرو کچھ اور انفارمیشن بھی اس کو کنوے کی جا سکتی ہے کہ اس نے جو آپریشن پرفارم کرنا ہے وہ اس کے بعد آٹو نیشلائزیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی اور یہ انفارمیشن بھی کنوے کی جا سکتی ہے کہ اس نے کس موڈ کے اندر جو ہم نے ویریس ڈی ایم اے کے موڈز ڈسکس کیے تھے ان میں سے کس موڈ کے اندر رہتے ہوئے اس نے یہ ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم کرنا ہے آئیے آئیے اس کی مزید ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ویریس بٹس موڈ رجسٹر کے جو کہ ڈی ایم اے کا موڈ اسپیسیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جو سلیو ڈی ایم اے اس کا ایڈریس زیرو بی ہیگس ہوگا اور جو ماسٹر ڈی ایم اے ہے اس کے اندر موڈ رجسٹر کا ایڈریس ڈی سکس ہیگز ہوگا جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹس ہیں موڈ رجسٹر کے یہ یوز کیے جا رہے ہیں چینل نمبر اسپیسیفائی کرنے کے لیے کہ آپ جب موڈ رجسٹر کو پروگرام کر رہے ہیں تو اس کو کنوے کریں گے کہ کس چینل کو پروگرام کر رہے ہیں تو جو چینل نمبر ہے وہ آپ ان لیسٹ سگنیفیکینٹ ٹو بٹس کے اندر اسپیسیفائی کریں گے یعنی کہ بٹ نمبر ون اور زیرو کے اندر اگر اس کی ویلو زیرو زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے آپ چینل زیرو کو پروگرام کر رہے ہیں for this particular D M A اگر زیرو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ چینل ون کو پروگرام کر رہے ہیں for this particular D M A one zero کے کیس کے اندر channel two and so on پھر bit number two and three دیکھیے یہ bit number two and three یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ آپ جب ڈی ایم اے کو پروگرام کر رہے ہیں تو اس کو ریڈ سائیکل کے لیے یا رائٹ سائیکل کے لیے پروگرام کر رہے ہیں اس پرٹیکولر چینل کو آپ ریڈ یا رائٹ ان میں سے کسی ایک پرپز کے لیے پروگرام کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم وہ ریڈ اور رائٹ نہیں پرفارم کر سکتا اگر رائٹ سائیکل ہے جس طرح سے آپ کو میں پہلے ڈسکرائب کر چکا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میمری میں رائٹ کر رہے ہیں اور اگر میمری میں رائٹ کر رہے ہیں تو آپ آئیو سے ریڈ کر رہے ہوں گے اور اگر ریڈ سائیکل ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ میمری میں سے ریڈ کر رہے ہیں اور اگر میمری میں ریڈ کر رہے ہیں تو آپ آئی او کے اوپر رائٹ کر رہے ہوں گے اگر رائٹ سائیکل پرفارم کرنا ہے تو اس کی ویلو زیرو ون ہوگی اگر ریڈ سائیکل پرفارم کرنا ہے اس کی ویلو ون زیرو ہوگی اور ون ون جو ویلو ہے یہ انڈیفائنڈ ہے یہ ویلو انویلڈ ہے یہ ویلو یوز نہیں ہوتی پھر آپ کو لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ڈی ایم اے ایک اور آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے آف آٹو انیشلائزیشن میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آٹو انیشلائزیشن کیا ہے آپ جب ڈی ایم اے کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کتنے بائٹس اس نے ٹرانسفر کرنے ہیں اس کا ایک کاؤنٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں جب کاؤنٹ جتنا جو آپ نے کاؤنٹ اسپیسیفائی کیا جب اتنے بائٹس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں وہ پورا بلاک جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر in the end count register کے اندر ویلو زیرو رہ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ چینل ٹرمینل کاؤنٹ اچیو کر چکا ہے اگر چینل ٹرمینل کاؤنٹ اچیو کر چکا ہے اور آپ پھر سے اسی طرح کا ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ایڈریس رجسٹر ہے اور جو کاؤنٹ رجسٹر ہے ان کو ری پروگرام کرنا پڑے گا اور اگر ایسی چیز آپ بار بار کر رہے ہیں تو ان رجسٹر کو آپ کو بار بار ری پروگرام کرنا پڑے گا اگر آپ سیم اماؤنٹ آف ڈیٹا بار بار ٹرانسفر کر رہے ہیں تو same amount of data for the same address آپ کو اس چینل کو بار بار پروگرام کرنا پڑے گا آٹو انیشلائزیشن موڈ کے اندر آپ کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے کہ سیم اماؤنٹ آف ڈیٹا آپ کو سیم ایڈریس کے اوپر بار بار ٹرانسفر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کیس کے اندر آپ اس فیسلٹی کو یوز کر سکتے ہیں اگر آٹو انیشلائزیشن آن کر دیں تو اس طرح سے جو بیس ایڈریس ہے اور جو کاؤنٹ رجسٹر ہے ان کے اندر بالکل انیشل ویلیوز پھر سے لوڈ ہو جائیں گی once channel terminal count achieve کر لیتا ہے یعنی کہ جتنے بائٹس آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کہے تھے جب وہ سارے کے سارے بائٹس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو آپ نے انیشل ویلوز پلیس کی ہوئی تھیں ایڈریس رجسٹر میں اور کاؤنٹ رجسٹر میں اگین وہی ویلوز ان رجسٹر کے اندر لوڈ ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے کچھ پروگرامنگ اوور ہیڈ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے ہر دفعہ اس کو ڈفرنٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا اور ڈفرنٹ ایڈریس کے لیے چینل کو پروگرام کرنا ہے تو اس کے اندر آٹو انیشلائزیشن کا آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے آپ اس کو آف کر سکتے ہیں آف کرنے کے لیے بٹ نمبر فور یوز ہو رہا ہے بٹ نمبر فور کو زیرو کر دیں تو آٹو انیشلائزیشن آف ہو جائے گی اس کو اگر ون کر دیں تو آٹو انیشلائزیشن آن ہو جائے گی پھر بٹ نمبر فائیو دیکھتے ہیں بٹ نمبر فائیو کیا ہے سے اگر آپ memory to memory data transfer کر رہے ہیں اب اگر آپ memory to memory data transfer کر رہے ہیں تو ایک سورس ایڈریس ہے اور ایک ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے آپ سورس سے کچھ بائٹس ڈیسٹینیشن پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اور بائٹ بائی بائٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں عام طور پہ اگر آپ کے پاس ایک سورس رے ہے اور ایک ڈیسٹینیشن رے ہے سے آف ہنڈریڈ ہنڈریڈ بائٹس تو آپ ہنڈریڈ بائٹس ٹرانسفر کرنا چاہیں گے اور یہ سارے bytes byte by byte transfer ہوں گے ایک بس سائیکل کے اندر سنگل بائٹ ٹرانسفر ہوگا اور کچھ اس کا الگوریدم کچھ اس طرح سے بنے گا کہ سورس رے سے پہلے فرسٹ بائٹ ڈیسٹینیشن رے کے فرسٹ بائٹ میں ٹرانسفر ہوگا پھر سورس رے کا سیکنڈ بائٹ ڈیسٹینیشن رے کے سیکنڈ بائٹ کے اوپر ٹرانسفر ہوگا اینڈ سو آن اس طرح سے اگر دیکھیں تو ایڈریسز جو ہیں ہر ٹرانسفر کے بعد انکریمنٹ ہو رہے ہیں سورس اور ڈیسٹینیشن کا ایڈریس جو ہے ہر ٹرانسفر کے بعد انکریمنٹ ہو رہا ہے لیکن یہی کام آپ ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایڈریسز کو ڈیکریمنٹ کیا جائے آپ بالکل end of the race start کریں اس کی لاسٹ انڈیکس سے اسٹارٹ کریں سورس ارے کی لاسٹ انڈیکس کو ڈیسٹینیشن ارے کی لاسٹ انڈیکس کے اوپر کاپی کریں پھر سیکنڈ لاسٹ جو انڈیکس ہے اس کو آپ سورس uh, کی اس کو آپ ڈیسٹینیشن کی سیکنڈ لاسٹ انڈیکس کے اوپر کاپی کریں اینڈ سو آن تو یہ دونوں کام uh, دو طریقوں سے اچیو یہ ایک کام دو طریقوں سے بیسکلی اچیو کیا جا سکتا ہے ایک یہ کہ آپ ہر سائیکل کے بعد ایڈریس کو انکریمنٹ کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ اینڈ ایڈریس سے اسٹارٹ ہوں لاسٹ ایڈریس سے اسٹارٹ ہوں اور ہر سائیکل کے بعد ایڈریس کو ڈیکریمنٹ کریں آپ کے پاس یہ دونوں فیسلٹیز اویلیبل ہیں سرٹن کیسز میں انکریمنٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے انکریمنٹ کر کے اس طرح سے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے یا پھر نہیں پاسبل ہوتا یہ اس کیس میں پاسبل ہوتا ہے یہ اس کیس میں پاسبل نہیں ہوگا جب میمری ایریا جس میمری ایریا سے آپ ڈیٹا ٹرانسفر کریں یعنی کہ سورس میموری ایریا اور ڈیسٹینیشن میموری ایریا دونوں اوور لیپ کرتے ہوں اس کا کچھ پورشن ایسا ہو جو کہ سورس کا جو کہ ڈیسٹینیشن کے اندر لائے کرتا ہے ایسی کئی سچویشنز آتی ہیں آگے چل کے ہم ایسی سچویشن کو ڈسکس بھی کریں گے اگلی کچھ ایسے الگوریدمس ہمیں ڈیولپ بھی کرنے پڑیں گے کہ جس کے اندر ہم ایڈریس ڈیکریمنٹ یوز کریں اور ایڈریس انکریمنٹ نہ یوز کریں اگر میموری ایریاز اوور لیپنگ ہے اس کے اس کے اندر اگر ایڈریس انکریمنٹ یوز کریں گے تو ڈیٹا لوز ہو سکتا ہے اگر سورس اور ڈیسٹینیشن کے بیچ میں کسی قسم کی اوور لیپنگ نہیں ہے تو آپ چاہے انکریمنٹ یوز کریں چاہے ڈیکریمنٹ یوز کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر اس کو لاجیکلی کریکٹ طریقے سے یوز کر رہے ہیں پھر ہم موسٹ سگنیفیکینٹ ٹو بٹس کو اب دیکھتے ہیں جو بٹ نمبر 7 ہے اور بٹ نمبر 6 ہے یہ دو بٹس موڈ اسپیسیفائی کرنے کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈی ایم اے کے موڈس کو بھی ڈسکس کیا تھا اس کے اندر آپ کو various modes D M A کے ایکسپلین کیے تھے میں نے ایک موڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ بلاک ٹرانسفر موڈ ہے بلاک ٹرانسفر موڈ کے اندر ڈی ایم اے پورا بلاک ٹرانسفر کرے گا اور بلاک ٹرانسفر کرنے کے بعد ہی جو بسز کا کنٹرول ہے وہ واپس سی پی یو کو ریٹرن کرے گا وانس ڈی ایم اے کو ریکویسٹ جاتی ہے اگر جس ریکویسٹ جس چینل کے تھرو وہ ریکویسٹ گئی ہے اس چینل کو آپ نے بلاک ٹرانسفر کے لیے پروگرام کیا ہوا ہے تو پورا بلاک ٹرانسفر ہونے کے بعد ہی بسز کا کنٹرول سی پی یو کے پاس آئے گا دوسرا کیس ہے کہ سنگل ٹرانسفر سنگل ٹرانسفر کے کیس کے اندر آپ نے ڈی ایم اے کو پروگرام کیا ہوا ہے فار سنگل ٹرانسفر کسی ایک چینل کو پروگرام کیا ہے فار سنگل ٹرانسفر اس چینل کے اوپر اگر ریکویسٹ آتی ہے تو اس ریکویسٹ کے اوپر ایک سنگل بائٹ ٹرانسفر ہوگا اور سنگل بائٹ ٹرانسفر ہونے کے بعد واپس کنٹرول باسز کا سی پی یو کو مل سکتا ہے اور جب بھی ریکویسٹ آئے گی by the device to this particular channel تو ایک بائٹ ہی ٹرانسفر کیا جائے گا یعنی کہ ہر ریکویسٹ کے اوپر ایک بائٹ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے لیکن ڈی ایم اے کے اندر جو آپ نے ویلوز پروگرام کی ہوئی ہیں of base address of count وہ ویلوز اس کے اندر ہر ٹرانسفر کے بعد اپ uh, ڈیٹ ہونے کے بعد ریٹینڈ رہیں گی وہ ویلوز اس کے اندر ڈسٹروائے نہیں ہوں گی ایون دو واپس کنٹرول بسز کا سی پی یو کے پاس آ جاتا ہے اور تیسرا کیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیمانڈ ٹرانسفر ہے ڈیمانڈ ٹرانسفر کے کیس کے اندر جب تک ریکویسٹ لائن ایکٹیو ہے تب تک D M A data transfer کرتا رہے گا اور جو ہی وہ ان ایکٹیویٹ ہوتی ہے ڈی ایم اے ٹرانسفر کرنا بند کر دے گا لیکن جو ڈی ایم اے کے رجسٹرز ہیں ڈی ایم اے کے جو چینل جس چینل کو یوز کیا جا رہا تھا اس کے جو رجسٹرز ہیں جن کے اندر ریسز اسٹور ہوئے ہوئے ہیں وہ رجسٹرز ان ویلیوز کو ریٹین رکھیں گے جب ڈیمانڈ ختم ہوئی تھی یا ڈیمانڈ جب ٹرمینیٹ ہوئی تھی نیکسٹ ٹائم پھر سے جب ڈیمانڈ ہوگی تو اسی پوائنٹ سے ٹرانسفر ریزیوم ہوگا تو آپ اس سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ موڈ رجسٹر کی مدد سے آپ ان تینوں موڈز کو پروگرام کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈیمانڈ ٹرانسفر کے لیے پروگرام کرنا ہے تو بٹ نمبر سیون اور سکس کو زیرو زیرو پلیس کریں گے اس کے اندر اگر آپ نے سنگل ٹرانسفر کے لیے پروگرام کرنا ہے تو سیون اور سکس کے اندر زیرو ون پلیس کیا جائے گا اگر آپ نے بلاک ٹرانسفر کے لیے پروگرام کرنا ہے تو سیون اور سکس کے اندر ون زیرو پلیس کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور موڈ اویلیبل ہے آف کیسکیڈنگ کیسکیڈنگ موڈ کے تھرو ماسٹر اور سلیو پک دونوں کیسکیڈ کیے جا سکتے ہیں کیسکیڈ کرنے کا آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہے ایک سنگل ڈی ایم اے جو ہے وہ بس کے اوپر ڈیٹا بس کے اوپر صرف ایٹ بٹس ٹرانسفر کر سکتا ہے دو ڈی ایم ایس کو کیسکیٹ کر کے آپ ڈیٹا بس کے اوپر اگر سکسٹین بٹ کی ڈیٹا بس ہے تو آپ سکسٹین بٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس طرح سے تھرو پٹ انکریز کی جا سکتی ہے رادر دین کہ ایک بس سائیکل کے اندر آپ ایک بائٹ ٹرانسفر کریں ایک ورڈ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے تو ڈی ایم اے کو کیسکنگ موڈ کیسکیڈنگ موڈ کے اندر بھی پروگرام کیا جا سکتا ہے اس کیسکیڈنگ موڈ کے اندر سلیو اور ماسٹر پیک دونوں مل کے کنکرنٹلی ورک کریں گے اگر کیسکیڈنگ موڈ کے لیے اس کو پروگرام کر رہے ہیں تو اس کی ویلو ون ون ہوگی ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم موڈ رجسٹر کو کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں جب آپ کسی ایک چینل کو پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس چینل کو ریڈ سائیکل کے لیے پروگرام کر رہے ہیں یا رائٹ سائیکل کے لیے سنگل موڈ کے لیے ڈیمانڈ موڈ کے لیے یا کیسکیڈ موڈ کے لیے یا واٹ ایور اور اس کے علاوہ جتنی بھی انفارمیشن ایسوسیٹیڈ ہیں with the mode of the channel وہ آپ ساری موڈ رجسٹر کے اندر اسپیسیفائی کریں گے جس طرح سے کہ ابھی آپ کو ایکسپلین کیا اس کے علاوہ ہم نے آپ کو لاسٹ لیکچر کے اندر ایکسپلین کیا تھا کہ جو پروگرامنگ ماڈل ہے ڈی ایم اے کا اس کے اندر آپ کو سرٹن رجسٹرس کے اندر سرٹن ایڈریسز بھی پلیس کرنے پڑتے ہیں یعنی کہ بیس ایڈریس جس ایڈریس سے آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر اسٹارٹ کرنا ہے اور سیکنڈلی نمبر آف بائٹس جو اس ایڈریس سے آن ورڈ جتنے بائٹس آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کو سیٹ اپ کہا جاتا ہے آگے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ڈی ایم اے کو کس طرح سے سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے اور دوسری یہاں پہ جو ٹرم یوز ہو رہی ہے وہ کیوری کی ہے کیوری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈی ایم اے کچھ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہا ہے اس ڈیٹا ٹرانسفر کے دوران ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈی ایم اے نے ابھی تک کتنا ڈیٹا ٹرانسفر کیا اس کے لیے ہم ڈی ایم اے کو کیوری کر سکتے ہیں اور وہ کیوری کیسے کریں گے کچھ رجسٹرز ہیں ان رجسٹرز کے اندر یہ ویلیو پڑی ہوگی جسے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ابھی کرنٹلی کتنے بائٹس ٹرانسفر ہو چکے ہوئے ہیں یا پھر کتنے بائٹس رہتے ہیں جن کو کہ ابھی ٹرانسفر کرنا ہے تو آئیے اب یہ نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں اس نیکسٹ سلائیڈ کے لیے ہم ہر چینل کے لیے ڈسکریٹلی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے اور اس کو کیوری کرنے کے لیے کون سے رجسٹر یوز ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ڈی ایم اے ہے ماسٹر اور سلیو دونوں کے لیے ہم نے یہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے دونوں کے فور چینلز ہیں اور ہر چینل کے لیے ہم نے ادھر اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ویریس رجسٹرز یوز ہو رہے ہیں سیٹ اپ اینڈ کیوری کے لیے channel for various D M A یعنی کہ ایک سلیو ڈی ایم اے ہے اور ایک ماسٹر ڈی ایم اے ہے اس کے چینل زیرو کے لیے جو رجسٹر یوز ہو رہے ہیں for setup and query یعنی کہ اس کا ایڈریس اسپیسیفائی کرنے کے لیے اور کاؤنٹ اسپیسیفائی کرنے کے لیے اور یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے ابھی کتنے بائٹس ریمیننگ ہیں جو یوز ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ لسٹڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سلیو پک ہے سلیو پک کے چینل زیرو کا اسٹارٹنگ ایڈریس اسپیسیفائی کرنے کے لیے وہ اسٹارٹ ایڈریس جہاں سے کہ اس نے ٹرانسفر اسٹارٹ کرنا ہے وہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے جو رجسٹر یوز کیا جا رہا ہے اس کا ایڈریس ہے زیرو اور اس پورٹ کے اوپر آپ ویلو رائٹ کریں گے جب آپ اس کے اوپر ویلو رائٹ کر رہے ہیں تو یہ ایز بیس رجسٹر کے طور پہ ورک کر رہا ہے کہ اس کے اندر آپ بیس ایڈریس رائٹ کریں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر 20 بٹ ایڈریس ہے یا 24 فور ایڈریس ہے تو اس کو بریک اپ کرنا پڑے گا جو لوور سکسٹین بٹس ہیں اس کو آپ اس رجسٹر کے اوپر رائٹ کریں گے ہائر جو فور بٹس ہیں یا ایٹ بٹس ہیں اس کو لیچ بی میں رائٹ کریں گے ہر چینل کے لیے لیچ بی کا کیا ایڈریس ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ابھی ہم لوور سکسٹین بٹس کی بات کریں لوور سکسٹین بٹس کا جو ایڈریس ہے وہ اسٹارٹ رجسٹر یا اسٹارٹ ایڈریس کے اوپر رائٹ کر دیں گے اور چینل زیرو کے لیے اس کا ایڈریس بنتا ہے زیرو یعنی کہ جو میمری کے اندر اسٹارٹنگ ایڈریس ہے اس اسٹارٹنگ ایڈریس کو آپ پورٹ زیرو کے اوپر رائٹ کر دیں گے اگر آپ چینل زیرو کو پروگرام کر رہے ہیں اور کیوری کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے بائٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں یا کس ایڈریس سے بائٹ ٹرانسفر ہو رہے ہیں جو کرنٹ ایڈریس ہے جس ایڈریس سے بائٹ ٹرانسفر ہو رہے ہیں آپ اسی رجسٹر کو ریڈ کر سکتے ہیں تو جس کرنٹ ایڈریس پہ اس وقت بائٹ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہ ایڈریس اسپورٹ میں پڑا ہوا ہوگا اسپورٹ کو جب ریڈ کریں گے آپ کو وہ ایڈریس ریٹرن ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو بائٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ کس ایڈریس کے اوپر ٹرانسفر ہو رہا ہے سملرلی اگر ماسٹر پک ہے تو ماسٹر پک کے کیس کے اندر جو ایڈریس ہے آف اسٹارٹ رجسٹر یا بیس رجسٹر وہ سی زیرو ہے اور اسی طرح سے اسی ایڈریس سے آپ کرنٹ ایڈریس گیٹ کر سکتے ہیں جب اس ایڈریس پہ سے آپ ویلو کو ریڈ کریں گے ونس جب ٹرانسفر اسٹارٹ ہو جاتا ہے ادھر ایک اور انٹرسٹنگ بات جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ کاؤنٹ کے بارے میں کہ آپ نے کاؤنٹ لوڈ کرنا ہے پورٹ ون میں پورٹ ون کے اندر آپ کاؤنٹ لوڈ کریں گے سکسٹین بٹ کا کاؤنٹ ہوتا ہے اس کو پورٹ ون کے اوپر لوڈ کیا جائے گا in case of slave pick اور پورٹ سی ٹو کے اوپر لوڈ کیا جائے گا in case of master pick لیکن سے اگر کاؤنٹ ہنڈریڈ ہے تو آپ ہنڈریڈ نہیں لوڈ کریں گے ہنڈریڈ مائنس ون لوڈ کریں گے یعنی کہ نائنٹی نائن لوڈ کریں گے اس کو اس ایڈریس کے اوپر رائٹ کریں گے یعنی کہ for slave pick port zero one کے اوپر رائٹ کریں گے and for master pick port C two کے اوپر رائٹ کریں گے تو یہ کاؤنٹ آ جائے گا اور جب چینل زیرو ٹرانسفر پرفارم کرے گا تو اتنے بائٹس ٹرانسفر کرے گا اور ڈیورنگ دیٹ ٹرانسفر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب کتنے بائٹس رہ گئے ہیں جنہوں نے مزید ٹرانسفر ہونا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ اس پورٹ کی ویلو کو ریڈ کر سکتے ہیں اس پورٹ کی ویلو کو جب ریڈ کریں گے تو ٹرانسفر کے دوران اب جتنے بائٹس ریمیننگ ہیں وہ آپ کو ریٹرن ہوگا بلکہ number of bytes remaining minus one جو بھی ویلو بنتی ہے وہ ویلو آپ کو ریٹرن ہوگی اسی طرح سے آپ چینل ون کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں چینل ون کے کیس کے اندر اگر سلیو پک ہے تو جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے اس کو لوڈ کیا جائے گا پورٹ ٹو پہ اور اگر master pick master D M A ہے تو اس کو لوڈ کیا جائے گا پورٹ سی فور پہ اور جو کرنٹ ایڈریس ہے وہ آپ انہی پورٹس کو ریڈ کر کے گیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ کرنٹلی جس بائٹ کو وہ ٹرانسفر کر رہا ہے ڈی ایم اے اس بائٹ کا ایڈریس آپ انہی پورٹس کو ریڈ کر کے گیٹ کر سکتے ہیں اور جو نمبر آف بائٹس جو اس چینل کے تھرو آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ in case of slave D M A آپ اسپیسیفائی کریں گے پورٹ 3 پہ اور in case of master D M A آپ اسپیسیفائی کریں گے پورٹ سی سکس پہ اور ڈیورنگ دا ٹرانسفر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کتنے بائٹس ریمیننگ ہیں تو انہی پورٹس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور یہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں کہ ابھی جو آپ نے ٹرانسفر اسپیسیفائی کیا اس ٹرانسفر میں سے کتنے بائٹس ریمیننگ ہے اسی طرح سے چینل ٹو ہے چینل ٹو کے لیے بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ پورٹس اویلیبل ہیں اسٹارٹ ایڈریس لوڈ کرنے کے لیے ان کیس آف سلیو جو ایڈریس ہے وہ زیرو فور ہے اور in case of master address C eight ہے اور کرنٹ ایڈریس کو ریڈ کرنے کے لیے بھی سیم ایڈریسز ہیں سملرلی اور چینل ٹو کے کیس کے اندر in case of slave D M A جو نمبر آف بائٹس ہیں جو بلاک کی لینتھ ہے وہ آپ پورٹ فائیو میں اسپیسیفائی کریں گے in case of master D M A وہ پورٹ سی اے ہیگس کے اوپر ٹرانسفر eh, کریں گے کے اوپر رائٹ کریں گے اور سملرلی اس ویلو eh, کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں یہ گیٹ کرنے کے لیے کہ کتنے بائٹس ریمیننگ ہے سیم پورٹ پہ سے اور سملرلی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل 3 کے لیے بھی آپ کے پاس پورٹس اویلیبل ہیں 06 six for base address and zero seven for count اور in case of slave pick اور in case of master pick C C hex for base address and C E hex for count اس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ ڈی ایم اے کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں آپ کو بتایا کہ جو ایڈریس جس ایڈریس کے اوپر آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر اسٹارٹ کرنا ہے اس کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے اس کے لیے جو پورٹس یوز ہو رہے ہیں فار ایچ چینل وہ آپ کو سارے اسپیسیفائی کر دیے ہیں even for slave D M A and also for master D M A اور اسی طرح سے جو نمبر آف بائٹس ہیں جو اس چینل کے تھرو آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ کس رجسٹر کے اندر اسپیسیفائی کریں گے اس فار ایچ چینل اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل پریویس سلائڈ کے اندر دکھا دی گئی ہے اب یہاں پہ سیٹ اپ کمپلیٹ نہیں ہوا سیٹ اپ کے اندر ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ جو ایڈریس باس ہے اس کا سائز 20 بیٹ ہوتا ہے یا 24 فور بٹ ہوتا ہے لیکن جو بیس رجسٹر ہے یا جس کے اندر آپ نے اسٹارٹنگ ایڈریس لوڈ کیا ہے اس کے اندر اس ایڈریس کے صرف لوور 16 بٹس پلیس کیے ہائر 4 یا 8 بٹس کس کے اندر لوڈ کیے جائیں گے وہ آپ کو بتایا گیا تھا اکارڈنگ ٹو دا ڈایاگرام جو کہ آپ کو شروع میں ڈی ایم اے انٹرفیسنگ کا میں نے دکھایا تھا اس کے مطابق ایک لاچ اس کے اندر بنی ہوئی تھی لاچ بی جس کو کہا گیا ہے اس لاچ بی کے اندر آپ نے یہ ہائر فور بٹس یا ہائر ایٹ بٹس جو ہیں پلیس کرنا ہے تو جو بھی جس ایڈریس سے بھی آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے وہ کوئی ٹوینٹی فور بٹ ایڈریس ہے یا بٹ ایڈریس ہے اس کے لوور سکسٹین بٹس اس ایڈریس رجسٹر اس بیس رجسٹر کے اندر چلے جائیں گے with in the D M A for each channel اور جو ہائر فور یا ایٹ بٹس ہیں وہ لاچ بی کے اندر جائیں گے اور ہر چینل کے لیے لارج بی کا جو ایڈریس ہے وہ ڈفرینٹ ہے تو دیکھتے ہیں for each channel large B کا کیا ایڈریس یوز ہوتا ہے اور اس ایڈریس کے اوپر آپ کو ہائر uh, فور یا eight bits of the absolute address place کرنے ہیں اس سلائڈ کے اندر اس کی ڈیٹیل آپ کو نظر آئے گی اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف ایڈریس لسٹڈ ہیں for each channel channel zero اگر دونوں ڈی ایم ایس کو ہم نے کیسکیٹ کیا ہوا ہے تو چینل زیرو چینل بنتا ہے of slave D M A channel zero کو جب آپ پروگرام کر رہے ہیں تو جو بیس ایڈریس ہے اس کے لوور سکسٹین بٹس آپ نے ایڈریس رجسٹر کے اندر پلیس کر دی ہیں اور جو ہائر فور یا ایٹ بٹس ہیں اس کو پورٹ ایٹی سیون ہیگس کے اوپر پلیس کیا جائے گا similarly slave D M A کے چینل ون کے لیے جو ہائر فور یا ایٹ بٹس ہیں of the address of the starting address وہ پورٹ ایٹی تھری ہیگس کے اوپر لوڈ کیے جائیں گے similarly for channel two higher four یا eight bits port eighty two hex کے اوپر لوڈ کیے جائیں گے and for channel three higher four یا eight bits port number eighty one hex کے اوپر لوڈ کیے جائیں گے اب یہاں پہ آپ کو ماسٹر ڈی ایم اے کی ڈیٹیل بھی نظر آ رہی ہے ماسٹر ڈی ایم اے کا جو اسٹارٹنگ چینل ہے وہ چینل فور بنتا ہے اگر دونوں ڈی ایم اے کو کیسکیٹ کیا گیا تو چینل فور کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ ایڈریس لوڈ کر رہے ہیں تو ایڈریس کے ہائر فور یا eight bit port eight F X کے اوپر لوڈ کیے جائیں گے چینل فائیو کے ہائر فور یا eight bits port eight hex کے اوپر لوڈ کیے جائیں گے چینل سکس کے ایٹی نائن ہیکس کے اوپر اور چینل سیون کے لیے ایڈریس کے ہائر فور یا eight bits eight A hex کے اوپر لوڈ کیے جائیں گے اس طرح سے جو آپ چینل اس کسی پرٹیکولر چینل کے لیے جو آپ ایڈریس لوڈ کر رہے ہیں جو کہ ٹوینٹی فور یا ٹوینٹی بٹس کا ہے اس کے لوور سکسٹین بٹس آپ بیس رجسٹر کے اندر پلیس کر رہے ہیں جس طرح سے آپ کو پریویس سلائڈ کے اندر بتایا تو اور ہائر فور یا eight bits for each channel آپ کو ڈفرنٹ پورٹس اویلیبل ہیں جس کے اندر آپ لوڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے کہ آپ کو اس سلائیڈ کے اندر نظر آ رہا ہے ابھی تک ہم نے ڈی ایم اے کے اوپر کافی ڈسکشن کر لی ہے کہ اس کو کیسے انٹرفیس کیا گیا ہے اس کے کیا ڈفرنٹ رجسٹرس ہیں ان رجسٹرس کو آپ کس طرح سے یوز کر رہے ہیں ڈی ایم اے کے کیا ڈفرنٹ موڈس ہیں ڈی ایم اے آپ کو کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا اب میرا خیال سے آپ کیپیبل ہیں to program the D M A اب ہم ایک سمپل پروگرام سے اسٹارٹ کرتے ہیں جس پروگرام کی مدد سے ہم کچھ ڈیٹا ٹرانسفر کریں گے using the D M A یہ پروگرام ڈیٹا ٹرانسفر کر رہا ہے from some input output device to memory یا from memory to some input put آؤٹ ڈیوائس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے چینلس کو کس موڈ کے لیے پروگرام کیا یہ uh, جو پروگرام ہم اب دیکھنے لگے ہیں یہ بیسڈ ہے اپون سم سپوزیشن کیونکہ بیسیکلی uh, یہ ڈی ایم اے کو جو کنٹرول کرنا ہے وہ ہارڈ ویئر ڈپینڈنٹ ہے کیونکہ جب ڈی ایم اے کو ریکویسٹ آتی ہے وہ تھرو ہارڈ ویئر آتی ہے اور ہارڈ ویئر اگر اپنی ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے تو پھر ہی ڈی ایم اے اپنا ایکشن پرفارم کرے گا آپ کو بتایا تھا کہ اس کو سافٹ ویئر کے تھرو بھی سمولیٹ کیا جا سکتا ہے آف کورس اس کو سافٹ ویئر کے تھرو سمولیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس فنکشن کو صحیح طریقے سے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ڈی ایم اے صحیح طریقے سے فنکشن کر رہا ہے ہمارا پروگرام جو ہے یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے ہمیں آف کوئی کو ایسا ہارڈ ویئر چاہیے ہوگا جو کہ ڈی ایم اے کے کسی چینل کو ڈائریکٹلی ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے فی الحال یہ آپ کے سامنے ایک پروگرام ہے اس پروگرام کے اندر ہم جسٹ سپوز کر رہے ہیں کہ ہم ایک سرٹن چینل یوز کر رہے ہیں اور اس چینل کے اوپر کسی ڈیوائس نے ہمیں ریکویسٹ سینڈ کی ہے تو وہ ڈیوائس جو ہے certain amount of data transfer کرنا چاہ رہا ہے اور اگر وہ certain amount of data transfer کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وہ کسی ایک چینل کو پروگرام کرے گا اور وہ پھر اس چینل کو کس طرح سے پروگرام کرے گا عام طور پہ ایک ڈیوائس کسی ایک چینل کو اکوائر کرے گا ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے تو ہم یہی سپوز کر رہے ہیں کہ اس نے ایک سرٹن کسی چینل کو اکوائر کیا ہوا ہے اور اس چینل کو اکوائر کرنے سے پہلے اس چینل کو یوز کرنے سے پہلے اس چینل کو پہلے سیٹ اپ کرے گا یہ پروگرام آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ کسی بھی چینل کو کس طرح سے سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے آف کورس یہ سرٹن اس کے اندر لمیٹیشنس ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کوئی ڈیوائس ہونا چاہیے باقی جو کہ اس چینل کو یوز کر رہا ہو وہ ڈیوائس کا انٹرفیس ڈی ایم اے کے کسی ڈی ریکویسٹ لائن کے ساتھ اٹیچڈ ہو اور اس پہ اپنا سگنل سینڈ کر رہا ہو تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم سلیف ڈی ایم اے کو پروگرام کر رہے ہیں اور اس کے چینل 3 کو پروگرام کر رہے ہیں ہم کچھ بائٹس ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں فرام آئیو uh, اور میمری کے بیچ میں کچھ بائٹس ہیں جن کو کہ ہم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں either read cycle perform کرنا چاہتے ہیں رائٹ سائیکل پرفارم کرنا چاہتے ہیں اور چینل 3 کے ساتھ سپوز کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ڈیوائس اٹیچڈ ہے اور ہم کوئی ویریئس موڈ یوز کریں گے سے کوئی ڈیمانڈ موڈ یوز کرنا چاہیں گے یا سنگل موڈ یوز کرنا چاہیں گے ڈپینڈنگ اپان دا ڈیوائس اب جو پروگرام لکھا ہے اس کو میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں اور اس پروگرام کے اندر آپ آلٹریشنس بھی کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا ڈیوائس کے اس ڈیوائس نے ڈیمانڈ موڈ کے اندر ورک کرنا ہے یا سنگل موڈ کے اندر ورک کرنا ہے اس ڈیوائس کی کیا نوعیت ہے اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مین پروگرام سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کچھ ویریبلس ڈکلیئر کیے ہوئے ایک ویریبل جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ کاؤنٹ ہے اس کو انیشلائز کیا ہے فورٹی ایٹ سے یہ بیسکلی ہم جسٹ ایک ہم نے سپوز کی ایک ویلیو کہ ہم فورٹی ایٹ بائٹس ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہم نے اسٹرنگ ڈکلیئر کی ہے اور ایک ہم نے ایک اور ویریبل ڈکلیئر کیا ہے ٹیمپ کے نام سے اب اس پروگرام کا جتنا بھی ڈیٹا ہے ہم نے گلوبلی ڈکلیئر کیا اگر یہ گلوبلی ڈکلیئر ہوا ہے تو اس پروگرام کے ڈیٹا پارٹ کا segment address D S register کے اندر پڑا ہوگا ہم اس ایڈریس کو کس طرح سے گیٹ کر سکتے ہیں اگین وہی سوڈو ویریبلس کو یوز کرتے ہوئے اس ایڈریس کو ہم گیٹ کر سکتے ہیں اب مین پروگرام کے اندر جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپ کے اندر ہم نے ڈی ایس کی ویلو کو پلیس کیا اور اس کو کیونکہ ڈی ایس جو ہے سکسٹین بٹ کا ہے تو ہم نے اس کو ٹائپ کاسٹ کر لیا ایز اے لانگ اینڈ کیونکہ ٹیمپ جو ہے وہ ہم ایک ڈبل ورڈ لے رہے ہیں ایک long integer unsigned long integer لے رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم اوریجنلی ایک کوئی ٹوینٹی بٹ ویلو اسٹور کریں گے اب یہ ڈی ایس کے اندر سیگمنٹ ایڈریس ہے آپ کو پتا ہے آپ سیگمنٹ سے ایپسلوٹ ایڈریس کیسے گیٹ کر سکتے ہیں آپ سیگمنٹ سے ایپسلوٹ ایڈریس جو ہے وہ سیگمنٹ ایڈریس کو ٹین ہیگس سے ملٹی پلائی کر کے بیس ایڈریس گیٹ کر سکتے ہیں ٹین ہیگس سے ملٹی پلائی کریں یا فور پلیسز اس کو لیفٹ شفٹ کریں ایک ہی بات ہے تو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم یہی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپ کی ویلو کو ہم نے فور پلیس لیفٹ شفٹ کیا اس طرح سے ہمارے پاس ڈیٹا سیگمنٹ کا بیس ایڈریس آ گیا میموری کے اندر بیس ایڈریس آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرنگ ہے ایس ٹی یہ بالکل ڈیٹا سیگمنٹ کے اسٹارٹ کے اندر ہے تو اس کا جو آف سیٹ ہوگا وہ زیرو ہوگا تو اسٹرنگ کا ایبسلیوٹ ایڈریس کیا ہوگا وہی ایڈریس ہوگا جو ڈیٹا سیگمنٹ کا ایبسلیوٹ ایڈریس ہے یا بیس ایڈریس ہے ڈی ایس کی ویلو کو فور ٹائمس لیفٹ شفٹ کر کے ہمارے پاس وہ بیس ایڈریس آ گیا اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بیس ایڈریس ہے جو کہ ٹوینٹی بٹ کا ایڈریس ہے اس کے سکسٹین لوور سکسٹین بٹس کو ہم ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوور سکسٹین بٹس کو ایکسٹریکٹ کر کے ہم کہیں اور پلیس کر دیں گے اور ہائر فور بٹس کو ہم کہیں اور پلیس کر دیں گے اب لوور سکسٹین بٹس کو ہم نے کس طرح سے ایکسٹریٹ کیا لوور سکسٹین بٹس کہاں پڑے ہوں گے lower sixteen bits lower word کے اندر پڑے ہوں گے کیونکہ ٹیمپ ایک double double word word word ہے تو کے کے لوور لوور اندر بٹس پڑے ہوئے ہوں گے تو آپ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپ کا ہم نے ریفرنس ہے اس کو ٹائپ کاسٹ کیا ایز انسائنڈ اینڈ پوائنٹر اور پھر اس ریفرنس کے اوپر جو ویلو ہے اس ویلو کو آئی کے اندر اسٹور کر لیا یعنی کہ اس ریفرنس کے اوپر جو ورڈ پڑا ہوا ہے وہ آئی کے اندر اسٹور کر لیا ٹیمپ ایک ڈبل ورڈ ہے لیکن اس کا جو دو بائٹس ہیں ورڈ جو ہے اس کو آئی کے اندر کر لیا اس طرح سے لوور سکسٹین بٹس آئی کے اندر آ گیا اور پھر ٹیمپ کو اگین ہم نے رائٹ right شفٹ کیا لیکن سکسٹین ٹائمس رائٹ شفٹ کیا یعنی کہ ٹیمپ کے اندر جو ٹوینٹی بٹ ویلو آ گئی تھی اس میں سے جو لوور سکسٹین بٹس ہیں وہ ٹرانکیٹ ہو جائیں گے اور جو ہائر فور بٹس ہیں وہ اس کے لیسٹ سگنیفیکینٹ فور بٹس بن جائیں گے یعنی کہ ہائر فور بٹس اس کے لوور بائٹ کے اندر آ جائیں گے اب ہم نے ڈی ایم اے کو سیٹ اپ کرنا آپ کو بتایا کہ اس پروگرام کے اندر ہم سلیو ڈی ایم اے کو یوز کر رہے ہیں اور سلیو ڈی ایم اے کے چینل 3 کو استعمال کر رہے ہیں اگر چینل 3 کو استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوڈ کرتے ہیں لاش بی کے اندر ہائر فور بٹس جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہائر فور بٹس ہیں وہ ٹیمپ کے اندر رہ گئے ہیں سکسٹین بٹس کو رائٹ شفٹ کرنے کے بعد تو ان ہائر فور بٹس کو ہم پلیس کر دیتے ہیں in eighty one hex port eighty one hex port کیا ہے چینل تھری کے لیے لاچ بی کا ایڈریس ہے جو سلیو ڈی ایم اے ہے اس کے اندر جو چینل تھری ہے اس کے لیے لاچ بی کا ایڈریس پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ون ہیگز ہے تو ایٹی ون ہیگز کے اندر ہم lower four higher rather four bits کو پلیس کر رہے ہیں جو ہمارا بیس ایڈریس ہے اس کے ہائر فور بٹس کو لاچ بی کے اندر پلیس کر رہے ہیں اب ہم نے جو لوور سکسٹین بٹس ہیں اس کو بیس رجسٹر کے اندر پلیس کرنا ہے چینل 3 کے لیے جو بیس رجسٹر یوز ہو رہا ہے یہ بھی ہم نے پریویسلی سلائیڈز کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ چینل 3 کے لیے جو بیس رجسٹر یوز ہو رہا ہے وہ 6 ہے تو ہم سکس کے اندر ایک ورڈ لوڈ کریں گے اس ورڈ میں کیا ویلو پڑی ہوئی ہے اس ورڈ میں لوور سکسٹین بٹس پڑے ہوئے ہیں آف دا بیس ایڈریس اور کیونکہ جو پورٹ سکس ہے یہ ایٹ بٹ کا پورٹ ہے تو ہم اس سکسٹین بٹ ویلو کو سیریلی لوڈ کریں گے آپ کو یاد ہوگا یہی ٹیکنیک ہم نے یوز کی تھی انٹرول ٹائمر کے اندر کہ جب ہمیں ورڈ لوڈ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو ورڈ سیریلی لوڈ کیا جاتا تھا یعنی کہ پہلے لو بائٹ کو لوڈ کیا ہے اور پھر ہائی بائٹ کو لوڈ کیا تو اسی طرح سے جو پورٹ سکس ہے جو کہ اسٹینڈ کرتا ہے فار دا چینل تھری کے بیس ایڈریس کے لیے اس کے اندر ہم لوور سکسٹین بٹس کے پہلے لوور ایٹ بٹس لوڈ کریں گے لوور ایٹ بٹس کس طرح سے لوڈ کیے ہیں اگین اسی طرح سے ہم نے ایمپرسینٹ آئی کو ٹائپ کاسٹ کیا ہے as an unsigned character pointer اور پھر اس کی جو ویلو ہے جس کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے اس ویلو کو اس پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیا اس طرح سے آئی کے جو لوور ایٹ بٹس ہیں وہ اس پورٹ پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے پھر اسی طرح سے اس کو اگین ٹائپ کاسٹ کیا ہے ایز انسائنڈ کریکٹر پوائنٹر اور اس ایڈریس کے اندر ون ایڈ کیا ہے اس طرح سے ہائر بائٹ کو اب یہ پوائنٹ کر رہا ہے اور ہائر بائٹ کے اوپر اب جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو پورٹ کے اوپر ٹرانسفر کر دیا اس طرح سے لوور سکسٹین بٹس جو ہیں وہ بیس رجسٹر کے اندر سیریلی لوڈ کر دیا گئے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹ میں سے ہم نے ایک سبٹریکٹ کیا ہم اوریجنلی 48 ایٹ بائٹس لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا رادر 48 ایٹ بائٹس ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو جو کاؤنٹ ہے ہمارا 48 ہے لیکن جو ڈی ایم اے کے رجسٹر کے اندر کاؤنٹ لوڈ کیا جائے گا وہ 48 ایٹ نہیں لوڈ کیا جائے گا وہ اسے کم لوڈ کیا جائے گا اگر آپ زیرو لوڈ کرتے ہیں تو ڈی ایم اے پھر بھی ایک بائٹ کو ٹرانسفر کرتا ہے تو اس لحاظ سے کاؤنٹ جو ہے وہ کم اسپیسیفائی کیا جائے گا 48 ہم بائٹس ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو ہم in fact forty seven load کریں گے تو کاؤنٹ کو ایک سیپریکٹ کیا اور اس کو پھر کاؤنٹ رجسٹر کے اندر لوڈ کر رہے ہیں سملرلی وہی ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے کاؤنٹ کا ریفرنس یوز کرتے ہوئے اس کو ٹائپ کاسٹ کرتے ہوئے ایز انسائنڈ کریکٹر پوائنٹر ہم کاؤنٹ کو جو کہ ایک سکسٹین بٹ ویلو ہے اس کو ایٹ بٹ پورٹ کے اوپر سیریلی لوڈ کر رہے ہیں یعنی کہ پہلے لوور بائٹ کو لوڈ کر رہے ہیں اور پھر ہائر بائٹ کو لوڈ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ان دو اسٹیٹمنٹس کے تھرو ہم نے کاؤنٹ بھی لوڈ کر دیا اب D M A set up ہو گیا ڈی ایم اے کے اندر آپ نے بیس ایڈریس بھی اسپیسیفائی کر دیا ہے اور آپ نے کاؤنٹ eh, بھی اسپیسیفائی کر دیا اب آپ نے موڈ اسپیسیفائی کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو کمانڈ رجسٹر ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور مور اوور یہ چینل 3 ہے چینل 3 کو آپ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ چینل 3 جو ہے وہ انماسکڈ ہے اگر ماسکڈ ہے تو آف کورس چینل 3 کے اوپر جو بھی ریکویسٹ آئے گی وہ اگنور ہو جائے گی اگلی اسٹیٹمنٹس کے اندر ہم کچھ اسی طرح سے کر رہے ہیں آپ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں زیرو بی کے اوپر value zero B incidentally load کی جا رہی ہے زیرو بی آپ کو پتا ہے کہ موڈ رجسٹر کا ایڈریس ہے آپ زیرو بی کو پروگرام کر رہے ہیں فار چینل 3 جو لوور سگنیفیکینٹ ٹو بٹس ہیں ان کی ویلو ون ون ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ چینل 3 کو پروگرام کر رہے ہیں اور کس پرپز کے لیے پروگرام کر رہے ہیں جو نیکسٹ ٹو بٹس ہیں ان کی ویلو ون زیرو ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو ریڈ سائیکل کے لیے پروگرام کر رہے ہیں اس طرح سے زیرو بی پورٹ کے اوپر جو ویلو آپ رائٹ کر رہے ہیں وہ one zero one one write کر رہے ہیں جو کہ ڈیسیمل کے اندر زیرو بی بن جاتی ہے تو زیرو بی کو آپ نے موڈ رجسٹر میں لوڈ کر دیا اس طرح سے جو چینل ہے اس کا موڈ لوڈ ہو گیا نیکسٹ پھر آپ نے ڈی ایم اے کو کے کمانڈ رجسٹر کو بھی پروگرام کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کمانڈ رجسٹر کا ایڈریس آپ کو بتایا تھا سلیو ڈی ایم اے کے لیے ایٹ ہے اس رجسٹر کے اوپر آپ جسٹ زیرو پلیس کر رہے ہیں اس طرح سے زیرو پلیس کر کے آپ اس کو پروگرام کر رہے ہیں کہ جو ڈی ایم اے ہے اس نے جو ٹرانسفر پرفارم کرنا ہے وہ بٹوین آئیو اینڈ میمری ہے میمری ٹو میمری نہیں ہے میمری اور آئیو کے بیچ میں اس نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے کیونکہ لیس سگنیفیکینٹ بٹ کی ویلو زیرو ہے اور اس کے علاوہ کنٹرولر کنٹرولر کو آپ انیبل بھی کر رہے ہیں کنٹرولر کو انیبل کرنے کے لیے جو بٹ یوز ہو رہا ہے اس بٹ کے اندر آپ زیرو اسپیسیفائی کر رہے ہیں اس طرح سے کنٹرولر انیبل ہو جائے گا تو آپ نے کوانٹ رجسٹر کو بھی پروگرام کر دیا اب آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ with in the D M A channel three جو ہے وہ ماسٹ ہے یا ماسٹ ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ ماسٹ ہو پھر ہی چینل تھری کی ریکویسٹ جو ہے وہ پروسیس ہو سکتی ہے تو آپ کو بتایا کہ ماس رجسٹر آپ کے پاس دو ہیں خیر آپ ادھر زیرو اے ماس رجسٹر کو یوز کر رہے ہیں وہاں پہ ویلو آپ تھری لوڈ کر رہے ہیں تھری لوڈ کرنے سے انفیکٹ ادھر ویلو لوڈ ہوگی زیرو ون ون یعنی کہ آپ چینل تھری کو انماس کر رہے ہیں اس طرح سے چینل تھری کے اوپر جو بھی ریکویسٹ آئے گی اس ریکویسٹ کو ڈی ایم اے سرو کرے گا اور اس ریکویسٹ کو ڈی ایم اے ڈینائی نہیں کرے گا اس طرح سے ultimately D M A program ہو گیا فار چینل تھری اب چینل تھری کے D M A request line کے اوپر جب بھی ریکویسٹ آتی ہے تو جو آپ نے ایڈریسز اس کے اندر اسپیسیفائی کیے ہوئے اس ایڈریسز کو یوز کرتے ہوئے وہ 48 ایٹ بائٹس ٹرانسفر کرے گا ریڈ سائیکل پرفارم کرے گا یعنی کہ میموری سے 48 ایٹ بائٹس ریڈ کر کے آئی او کے اوپر رائٹ کرے گا اگر آپ کا ڈیوائس ایسا ہے جو کہ ان پٹ ڈیوائس ہے تو اس کو اس کیس کے اندر آپ کو مے بی اسے for write cycle perform write cycle اس کو پروگرام کرنا پڑے مور اوور آپ نے جو ڈی ایم اے پروگرام کیا ہے اس کیس کے اندر آپ جو موڈ رجسٹر ہے اس کی ڈیٹیل کے اندر آپ ایک اور چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو پروگرام کیا ہے for demand mode demand mode کا مطلب ہے کہ جب ڈیوائس ڈی ریکویسٹ لائن کے اوپر ایکٹیو سگنل سینڈ کرے گا جب تک اس لائن کو ایکٹیو رکھے گا تب تک D M A data transfer کرتا رہے گا اگر آپ کا ڈیوائس ایسا ہے جو کہ بلاک ٹرانسفر ریکوائر کرتا ہے تو آپ اس کو بلاک ٹرانسفر کے لیے بھی پروگرام کر سکتے ہیں اگر ایسا ہے جو سنگل ٹرانسفر ریکوائر کرتا ہے تو آپ اس کو آف کورس سنگل ٹرانسفر کے لیے بھی پروگرام کر سکتے ہیں ان پیرامیٹرس کو آپ اکارڈنگلی چینج کر سکتے ہیں لیکن سیٹ اپ کرنے کا طریقہ آلموسٹ یہی ہے اسی طریقے سے آپ نے ایڈریس کو کیلکولیٹ کر کے ان رجسٹر کے اندر پلیس کرنا ہے D M A set up ہو جائے گا اور پھر موڈ اور کمانڈ رجسٹر کو پروگرام کر کے آپ ڈی ایم اے کا آپریشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈی ایم اے کے ریمیننگ جتنے بھی پورٹس تھے ان تمام پورٹس کو ڈسکس کر لیا اور ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈی ایم اے کو کس طرح سے سیٹ اپ کیا جائے گا اور ڈی ایم اے کو کیوری بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر ہم نے ان دا اینڈ ایک پروگرام بنایا جس پروگرام کی مدد سے ہم ڈی ایم اے کے کسی ایک چینل کو پروگرام کر رہے ہیں فار ریڈ سائیکل اور فار رائٹ سائیکل ہم نے جو بھی پیرامیٹرس تھے وہ اسپیسیفائی کیے ہیں ڈیوائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیوائس کے اکارڈنگلی ہم ان پیرامیٹرس کو چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن ہوپ فلی جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس پروگرام کے اندر یہ لمیٹیشن تھی کہ چینل 3 کے ساتھ کوئی ڈیوائس اٹیچڈ ہونا چاہیے آف کورس اگر چینل 3 کے ساتھ کوئی ڈیوائس اٹیچڈ ہے پھر ہی یہ پروگرام جو ہے صحیح طریقے سے ورک کر سکتا ہے آپ اس پروگرام کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہمارے پاس ایک چھوٹی سی یہ ایک ہارڈ ویئر لمیٹیشن ہے اس ہارڈ ویئر لمیٹیشن کی وجہ سے مے بی آپ اس پروگرام کو ٹیسٹ نہ کر سکیں لیکن آئندہ اگر آپ کو کبھی کوئی ڈیوائس ڈرائیور بنانے کی ضرورت پڑتی ہے ایسے ڈیوائس کی جو کہ ڈی ایم اے کو ریکوائر کرتا ہے تو آپ یہی کوڈ یوز کر سکتے ہیں اور اکارڈنگلی جو بھی آپ چینل اس کے لیے پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور اس چینل کو فار ریڈ اور فار رائٹ سائیکل پروگرام کر سکتے ہیں ابھی ڈی ایم اے کے بارے میں جتنی بھی ساری انفارمیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈی ایم اے کو memory to memory data transfer کرنے کے لیے کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے major portion of the D M A جو ہے ہم نے کمپلیٹ کر لیا نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم یہاں سے ہی آگے کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ D M A memory to memory data transfer کیسے پرفارم کرتا ہے اور ہوپ فلی نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نیکسٹ ٹاپک بھی اسٹارٹ کر دیں گے آج کا ختم آج کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ